وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا اور وہ مال تم کیسے لوگے حالانکہ تم دونوں آپس میں گوشہ تنہائی میں مل چکے ہو اور انہوں نے تم سے بہت ہی سخت عہد و پیمان لے رکھا ہے